حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کے درخت کے پھل کے بارے میں رخصت عطا فرمائی کہ اسے اندازن پھل کے برابر خوش کھجوروں کے عوض بیچا جا سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تینتالیس